پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یہ لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں بہت بڑی خبر کے بارے میں جس کے بارے میں ان میں اختلاف ہے کچھ نہیں ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا اور خوب معلوم ہو جائے گا کیا ہم نے زمین کا فرش نہیں بنایا ہے اور پہاڑوں کی میخیں نہیں نصف کی ہیں اور ہم ہی نے تم کو جوڑا بنایا ہے اور تمہاری نیند کو آرام کا سامان قرار دیا ہے اور رات کو پردہ پوش بنایا ہے اور دن کو وقت معاش قرار دیا ہے اور تمہارے سروں پر سات مضبوط آسمان بنائے اور ایک بھڑکتا ہوا چراغ بنایا ہے اور بادلوں میں سے موسلا دھار پانی برسایا ہے تاکہ اس کے ذریعے دانے اور گھاس برآمد کریں اور گھنے گھنے باغات پیدا کریں بے شک فیصلے کا دن معین ہے جس دن سور پھونکا جائے گا اور تم سب فوج در فوج آؤ گے اور آسمان کے راستے کھول دیے جائیں گے اور دروازے بن جائیں گے اور پہاڑوں کو جگہ سے حرکت دے دی جائے گی اور وہ ریت جیسے ہو جائیں گے بے شک جہنم ان کی گھات میں ہے وہ سرکشوں کا آخری ٹھکانہ ہے اس میں وہ مدتوں رہیں گے نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھ سکیں گے اور نہ کسی پینے کی چیز کا علاوہ کھولتے پانی اور پیپ یہ ان کے کا مکمل بدلہ ہے یہ لوگ حساب و کتاب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیات کی باقاعدہ تکزیب کی ہے اور ہم نے ہر شے کو اپنی کتاب میں جمع کر لیا ہے اب تم اپنے اعمال کا مزہ چکھو اور ہم عذاب کے علاوہ کوئی اضافہ نہیں کر سکتا بے شک صاحبان تقوی کے لیے کامیابی کی منزل ہے باغات ہیں اور انگور نوخیر دو شیزائیں ہیں اور سب ہمسن اور چھلکتے ہوئے پیمانے وہاں نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ گناہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حساب کی ہوئی عطا ہے اور تمہارے اعمال کی جزا وہ آسمان و زمین اور ان کے مابین کا پروردگار رحمان ہے جس کے سامنے کسی کو بات کرنے کا یارہ نہیں ہے جس دن اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے اور کوئی بات بھی نہ کر سکے گا علاوہ اس کے جسے رحمان اجازت دے دے اور ٹھیک ٹھیک بات کرے یہی برحق دن ہے تو جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے ہم نے تم کو ایک قریبی عذاب سے ڈرایا ہے جس دن انسان اپنے کیے دھرے کو دیکھے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں خاک ہو گیا ہوتا